حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کے بغیر نماز قبول کی جاتی ہے نمال حرام سے صدقہ مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو ایک